لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون یہود و منافقین اکٹھے ہو کر تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں چھپ کر یا دیواروں کی آڑ سے ان کا آپس کا اختلاف شدید ہے آپ انہیں ایک ساتھ سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں ایسا اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں اس آیت کریمہ میں یہود اور منافقین کی بزدلی اور مسلمانوں سے ان کی مرعوبیت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں ان میں تم سے آمنے سامنے برسر پیکار ہونے کی جرت نہیں ہے وہ تم پر دیواروں کی آڑ لے کر یا بند قلوں کے اندر سے ہی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی قوت و ہمت والے ہیں تو اس کا مظاہرہ آپس میں لڑتے وقت کرتے ہیں لیکن جب ان کا سابقہ مسلمانوں سے پڑے گا تو ان کی ساری قوت جاتی رہے گی اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے اللہ اسے بزدل و ذلیل بنا دیتا ہے اے میرے نبی ان کا حال تو یہ ہے کہ آپ انہیں بظاہر متفق و متحد دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے مختلف اور بیگانہ ہیں اس لیے کہ وہ عقل و خرد سے محروم ہیں جبھی تو ایمان نہیں لاتے ہیں جو حقیقی محبت و اتحاد اور جمعیت کا ذریعہ ہے صاحب محاسن التنزیل لکھتے ہیں کہ مذکورہ تین آیتوں میں مومنوں کو یہود و منافقین سے جنگ پر ابھارا گیا ہے اور انہیں خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ ان سے جب بھی جہاد کریں گے اللہ کی تائید سے انہیں ان پر فتح حاصل ہوگی